کرشن چندر کی کہانی ربڑ کی عورت حسن کی تیسری بیوی بستر مرگ پر تھی شکیلا نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو مشتمع کرتے ہوئے کہا میں تو اب جا رہی ہوں مگر فاروق کا خیال رکھنا گیارہ سال کا بچہ ہے اپنی ماں کے لیے روئے گا تمہارے سوا اور کون ہے اس کا اس دنیا میں گرمی اس کے مزاج میں بہت ہے اسے ہر روز دہی دیتے رہنا دہی سے اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے جمعہ ٹھیک سے دودھ نہیں لا رہا ہے میرے فاروق کے لیے اپنے سامنے دودھ لیا کرنا میرے خیال میں تو ممدو گوجر کا دودھ لگوا لو اگیا بھاجی والے کے صرف سوا سات روپے باقی ہیں بہت جھوٹی ہے مکار کہیں زیادہ رقم نہ تم سے اینٹ لے باقی سب کا حساب میں کر کے جا رہی ہوں اماں کو تار دے دینا مگر ماموں کو خبر نہ کرنا میں نے قسم کھائی تھی مرتے مرتے ماموں کا منہ نہ دیکھوں گی میں تو جا رہی ہوں اب پر فاروق کے کپڑے درزی کے ہاں سلنے کو دے رکھے ہیں پندرہ روپے وہ مجھ سے ایڈوانس لے چکا ہے دھیان رکھنا بل میں سے کاٹ لینا اور کچن کے نل کی ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے چائے کا نیا سیٹ بھی آئے گا گھر میں فاروق کو پرانے پیالوں سے چڑ ہے میں تو اب جا رہی ہوں پر تم اب چوتھی شادی مت کرنا رہیلا نو سال کی میری بچی کو وہ سوت مار ڈالے گی پانچ چھ سال میں یہ رہیلا جوان ہو جائے گی اب اپنی شادی کی نہیں اس کی شادی کی فکر کرنا چابیوں کا گچھا پاندان میں رکھا ہے تمہاری پاس بک اور چیک بک میری وارڈروب کے اندر بائیں طرف شیلف میں ٹنگے ہوئے بھورے رنگ کے اوور کوٹ کی اندر کی جیب میں ہے میری معصوم رہیلا کی شادی کہیں فیروز کی ماں کے کہنے میں آ کر اظہر سے نہ کر دینا کب سے وہ یہ رشتہ مانگ رہی ہے پر وہ کٹنی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی ادھر کا رخ کرو گے تو محشر میں تمہارا دامن پکڑوں گی میں تو اب جا رہی ہوں مگر وہ منسا رام بزاز کو میں نے اپنی کالی بنارسی ساڑی کے لیے بارڈر منگانے کو کہا تھا اور اسے شکیلا آگے کچھ نہ کہہ پائی اس کا دم ٹوٹ گیا حلق کا من کا ڈھلک گیا آخری سانس بھی نکل گئی گھر میں سب لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے حسن ایک فرم میں ساڑھے پانچ ہزار روپے تنخواہ پاتا تھا اس کا شمار اپنی فرم کے بہترین آفیسروں میں ہوتا تھا وہ بے حد ذہین اور مستعد کارکن تھا اسے اپنے کام سے لگن تھی طبیعت خاموشی پسند تھی اور لڑائی جھگڑے سے وہ بہت گھبراتا تھا مگر اپنی گھریلو زندگی سے وہ ہمیشہ بیزار رہا یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ پہلی بیوی جو اسے ملی بے حد جھگڑا لو تھی اس کا بس چلتا تو وہ ہر روز اپنے شوہر سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر بیٹھتی تھوڑے سے جھگڑے کو حسن بھی برداشت کر سکتا تھا مگر وہ تو جھگڑے کو لٹکانے میں ماہر تھی دو سال میں ہی اس نے حسن کی جان مشکل میں کر دی اور وہ تنگ آ کر خودکشی کی سوچنے لگا وہ تو حسن کی خوش قسمتی کہیے کہ اس کے خودکشی کرنے سے پہلے اس کی بیوی ہی ملک عدم کو سدھار گئی پہلی بیوی ایک دم گوار لٹ ان پڑھ تھی اس لیے حسن نے سوچا جھگڑا لازمی تھا اب وہ کسی پڑھی لکھی مہذب سلیقے والی عورت کو بیاہ کر لائے گا اپنے ماں باپ پر قطعی بھروسہ نہیں کرے گا یہ محبت کی شادی ہوگی بہت دیکھ بھال کے خوش قسمتی سے اسے بہت جلد کاملہ مل گئی وہ ایک متمول متمدن گھرانے کی لڑکی تھی بے حد حسین یورپی تعلیم سے آراستہ آداب محفل سے واقف اور دل و جان سے حسن پر فریفتہ بہت جلد شادی ہو گئی شادی کے بعد چند ماہ بے حد آرام اور خوشی سے گزرے ایک بچہ بھی ہوا بچہ ہونے کے بعد ہی جیسے کاملہ اپنی تمام یورپی تعلیم اور مغربی آداب محفل بھول کر پرانے ٹائپ کی گرہستن بن گئی اور بعد بے بعد اپنے شوہر سے چیخ چیخ کرنے لگی اس نے سجنا چھوڑ دیا میک اپ بہت کم کر دیا کبھی حسن کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتی تھی جس رنگ کا کپڑا حسن کو پسند ہوتا اسی سے کاملہ کو چڑ ہو جاتی اس کے بال جو تازہ ترین فیشن کے مطابق کٹے اور سجے سورے ہوتے تھے اب نیچے رہنے لگے بات بات پر وہ نوکروں پر چیخ پڑتی ایک ذرا سی بات کو لے کر گھنٹوں رونے لگتی حسن کے کسی ذرا سے مشورے پر جھلا اٹھتی اپنے آپ کو کوستی اسے سلواتے سناتی گھنٹوں بکواس کرتی لگاتار کوسنے دیتے ہوئے بات چیت کو اتنا لمبا کھینچتی کہ اگر کبھی حسن آجز آ کر اس کی باتیں سنتا سنتا اٹھ کر چلا جاتا تو بھی لگاتار سنائے جاتی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ حسن اس کے سامنے بیٹھا بھی ہے کہ نہیں پانچ سال میں ہی حسن اس سے اس قدر آجز آ گیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور پورا مہر دے کر بڑی مشکل سے کاملہ سے طلاق لے لی اس دوران میں کاملہ سے ایک لڑکی بھی ہو چکی تھی میمونہ کاملہ نے اس کا خرچ بھی بنوا لیا اور میمونہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے حسن کا گھر چھوڑ کر چلی گئی حسن نے کچھ عرصے تک سکون کا سانس لیا مگر آخر نوجوان آدمی تھا کب تک شادی کے بغیر رہتا مگر اب کہ حسن نے سوچا تیسری بار میں ایسی غلطی نہیں کروں گا اب کے چاہیں لٹ ہو یا گنوار پڑھی لکھی مہذب ہو کہ غیر مہذب اعلیٰ خاندان کی ہو یا گھٹیا خاندان کی یہ سارے جھگڑے میں نے دیکھے ہیں کہ عورت کی حد سے بڑھی ہوئی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں اب کے میں ایسی لڑکی تلاش کروں گا جو بے حد کم سخن ہوں بے ضرورت ایک لفظ نہ بولے اپنے کام سے کام رکھے اپنی گھرداری اور بچوں میں مگن رہے نہ سوسائٹی میں گھومنے کی عادی ہو نہ فیشن کی دل دادا نہ اس کے دفتر کے کام کے سلسلے میں اپنے احمقانہ مشورے دیا کرے میں نوجوان ہوں اعلیٰ گریڈ کا افسر ہوں معقول تنخواہ پاتا ہوں بھلے ہی وہ کسی غریب خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو میری پہلی شرط اور آخری شرط بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کی شائق نہ ہو باقی سب سنبھال لوں گا یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی تلاش میں لگ گیا اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے بھی کہا اس نے ہر اس آدمی پر اپنا اندیا بیان کیا جو اس کی تیسری شادی میں دلچسپی رکھتا تھا یہ تلاش بسیار قرۂ فال شکیلا کے نام پڑا جس کی کم سخنی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اپنی سہیلیوں میں بھی وہ بدھو اور چپو کے نام سے مشہور تھی یہ سن کر حسن کو ایک حد تک اطمینان ہوا مگر وہ دودھ کا جلا ہوا تھا اب تو وہ چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیے گا اس نے کہہ سن کر شکیلا کے والدین کو جو بے حد قدامت پرست تھے لڑکی کو اسے دکھانے اور بات چیت کرنے پر راضی کر لیا دو چار ملاقاتوں میں حسن کو اطمینان ہو گیا شکیلا نہ صرف کم سخن بلکہ بے حد غبی بھی تھی شکل و صورت بھی واجبی تھی اگر حسن پہلے دو شادیاں نہ کر چکا ہوتا تو شکیلا سے ملتے ہی پہلی ملاقات کے بعد انکار کر دیتا مگر وہ تو ایسے تلخ تجربوں میں سے گزر چکا تھا کہ اب شکیلا کے یہی مصائب اسے شکیلا کے محاصر نظر آ رہے تھے اچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد حسن نے ہاں کر دی اور اس کی تیسری شادی بھی ہو گئی اس کی شادی میں ہر بڑی بوڑھی بڑی بیزاری سے سر ہلا کے کہتی تھی کیسی ہے یہ دلہن بولتی ہی نہیں جانے کیسے یہ حسن کا گھر سنبھالے گی یہ فقرہ سن کر اداس ہونے کے بجائے حسن خوشی سے کھل اٹھا ایک سال گزر گیا شکیلا کے ہاں فاروق ہوا پھر بھی شکیلا کم سخن ہی رہی یہ حسن کے لیے بڑے اضطراب کا زمانہ تھا اسے کاملا کا تلخ تجربہ تھا وہ گھنٹوں بڑی ہوشیاری سے شکیلا پر نگاہ رکھتا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں شکیلا میں بھی زیادہ باتیں کرنے کے جراثیم تو نہیں ابھر رہے ہیں مگر شکیلا بدستور ٹھس کی ٹھس رہی اور حسن نے اطمینان کا گہرا سانس لیا دو سال بعد رحیلا نے جنم لیا اور جب رہیلا ڈیڑھ سال کی ہو گئی اور اس نے بولنا شروع کیا تو اس زمانے میں شکیلا نے بھی بولنا شروع کر دیا یکلقت ایسے لگا جیسے بیٹی کو زبان ملتے ہی ماں کو زبان مل گئی جوں جوں وقت گزرتا گیا رہیلا اور شکیلا دونوں بولنے لگیں اور بول بول کر انہوں نے حسن کا ناطقہ بند کر دیا اب وہ جائے تو کہاں جائے اس نے اپنی بد نصیبی پر ہتھیار ڈال دیا اور اپنی قسمت منظور کر لی گھر میں ہر وقت وہ بجھا بجھا سا رہنے لگا اس سے پہلے وہ ہر جھگڑے کو اپنی سنجیدہ گفتگو ٹھنڈی پرمخص بات چیت سے نپٹانے کی کوشش کرتا تھا لڑائی جھگڑے کا کسی حد تک جواب بھی دیتا تھا کبھی اسے غصہ بھی آ جاتا اور وہ ترکی ب ترکی جواب دیتے ہوئے خود بھی چیخنے چلانے لگتا تھا مگر اب جیسے اس کی ہمت جواب دی گئی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے اور طے کر لیا یہ گھر یوں ہی چلے گا اور اسی طرح چلے گا اب تقدیر سے لڑنا فضول ہے گھنٹوں وہ گھر میں دم سادھے پڑا رہتا شکیلا اس کے لڑتی جھگڑتی شکایت کرتی تانے دیتی وہ سنی انسنی کر دیتا جان بوجھ کے بہرا بن جاتا جہاں تک ہو سکے خاموش رہتا اگر بات کرنے پر مجبور کر ہی دیا جاتا تو شکیلا کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا کر بات کو سلجھا دیتا یعنی اور بگاڑ دیتا اس سے شکیلا کے حوصلے اور بلند ہو گئے اپنے شوہر کو دبا کر اس نے آس پاس کے ہمسایوں سے جھگڑنا شروع کیا روز کوئی نہ کوئی فساد کھڑا رہتا تھا حسن سب کچھ دیکھتا تھا سنتا تھا مگر اب وہ بولتا نہیں تھا اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اب وہ تقدیر پر شاکر تھا اس طرح شادی کے تیرہ سال گزر گئے شکیلا کی صحت بہت اچھی تھی ان تیرہ سالوں میں اسے بخار تو کیا ایک بار زکام تک نہ ہوا تھا ادھر حسن بھی تندرست بدن کا صحت مند مرد تھا بظاہر اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی جلد مر جائے گا اور دوسرے کی گلو خلاصی کر جائے گا مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ تیرہ سال بعد اچانک شکیلا بیمار پڑی اور اکیس دن بیمار رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی یکایک بالکل غیر متوقع طور پر حسن اپنی عمر کے چھیالیسویں سال میں پھر آزاد ہو گیا وہ گھر کے شور و غضب سے اس قدر اکتا چکا تھا کہ اس نے چوتھی بار شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا فاروق اور رحیلہ کو ان کی دادی دادا کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے گھر میں اکیلا آزاد امن چین کی زندگی بسر کرنے لگا مگر آخر وہ انسان تھا اس کے سارے جذبات و احساسات انسانوں کے سے تھے عورت کے بغیر وہ کب تک رہتا سماج میں وہ ایسی اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا کہ ایک اشارے پر اس کے لیے ایک درجن رشتے حاضر تھے مگر شادی کے نام سے اب وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا شادی تو اب وہ کبھی نہیں کرے گا عارضی دوستوں کی بھی کمی نہ تھی ان سے اس کے جنسی جذبے کی تسکین بھی ہو جاتی تھی اور وہ آزاد کا آزاد بھی رہ سکتا تھا وہ تو سب ٹھیک تھا مگر یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا شروع کے چند ماہ بلکہ پورا سال ایک عجیب خوشگوار خاموشی سے گزرا پھر یہی گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا ایک عورت کے وجود کے لیے پکارنے لگا دھیرے دھیرے اس کے دل میں تصویریں ابھرنے لگی اس کی بیوی ڈرائنگ روم کے دیوان پر کاسنی رنگ کے براکٹ کا جھمجھماتا غرارہ پہنے ایک تپائی پر قریب میں پاندان رکھے بیٹھی ہے اور اسے دفتر سے آدھا دیکھ کر چپکے سے مسکرا دیتی ہے وہ قریب آ کر اسے چوم لیتا ہے وہ مسکرا کر اسے پان پیش کرتی ہے کھانے پر اس کی میز کے سامنے موجود ہے ہاتھ بڑھا کر سالن دیتی ہے منہ سے کچھ نہیں کہتی مگر نگاہوں سے کہتی ہے ذرا یہ سالن تو چکھو میں نے خود پکایا ہے وہ کھانا کھا کے بیڈ روم کی آرام کرسی پر بیٹھا ہے منہ میں سگار ہے وہ کچھ نہیں کہتی قریب آ کر بڑی محبت سے اس کی آرام کرسی کی ہتھی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا سگار سلگا دیتی ہے پھر لچکتی مٹکتی سنگار میز پر چلی جاتی ہے اور اپنے ہونٹوں کی سرخی تازہ کرنے لگتی ہے کتنی خوبصورت متاہلانہ زندگی کی یہ تصویریں ہیں مگر ایک بات ان تمام تصویروں میں مشترک تھی یہ تصویریں بولتی نہیں تھیں صرف نگاہ کے اشارے گردن کے خم اور ہوٹوں کے تبسم سے گفتگو کرتی تھیں اور جب وہ یہاں تک سوچتا تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا ایسی عورت کہاں ملے گی بھلا دن بدن اس کی زندگی کا سونا پن اور اکیلا پن بڑھتا گیا آجز آ کر وہ عنقریب چوتھی شادی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک ترکیب سوج گئی اور اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ اچھل پڑا ایسی لاجواب نادر ترکیب آج تک کسی مرد کے ذہن میں نہ آئی ہوگی کئی دن تک وہ اس تجویز کے حسن و قبا پر غور کرتا رہا خاکے اور نقشے بناتا رہا آخر مسمم ارادہ کر کے ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد ایک فیکٹری کے مینیجر کے پاس اپنے ایک دوست کا سفارشی خط لے کر وہ پہنچا مینیجر نے اپنے دوست کا سفارشی خط پڑھا اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا کر بڑی خندہ پیشانی سے اس سے مخاطب ہوا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے ایک عورت چاہیے مینیجر حیرت زدہ رہ گیا بولا مگر ہماری فرم کا تو کوئی میرج بیورو نہیں ہے ہم تو محض گڑیاں بناتے ہیں مجھے بھی ایک گڑیا چاہیے حسن نے بالکل سنجیدگی سے کہا ربڑ کی عورت ربڑ کی عورت مینیجر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا چند منٹ تک وہ خاموشی سے حسن کو گھورتا رہا آخر بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں بالکل نہیں سمجھا حسن نے کہا مجھے چند منٹ دیجیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی ربڑ کی عورت چاہیے اتنا کہہ کر حسن نے جیب سے کچھ خاکے اور نقشے نکالے اور انہیں میز پر بچھا کر مینیجر کو سمجھانے لگا چھ ماہ کی محنت شاقہ کا قط و برید اور مختلف تجربوں کے بعد ربڑ کی عورت تیار ہوئی بالکل ویسی جیسی حسن چاہتا تھا یہ عورت بول نہیں سکتی تھی چل نہیں سکتی تھی سوچ نہیں سکتی تھی مگر سرتاپا پوری عورت تھی ہر عزو سانچے میں ڈھلا ہوا عورت کے نادر حسن نازکی اور جمال کا مکمل ترین نمونہ قد پانچ فٹ چار انچ بیس ہزار روپے میں بن کر تیار ہوئی تھی اندر کا ڈھانچہ بیت کی لکڑی کا تھا مگر اوپر کی فٹنگ فوم ربڑ سے تیار کی گئی تھی باہوں ٹانگوں اور گردن کے جوڑ میں اسٹین لیس اسٹیل کے اسپرنگ لگائے گئے تھے جلد ہلکے گلابی رنگ کے ربڑ کی تھی کالے بالوں کی وک کمر سے نیچے تک آئی تھی حسن نے جب اس تیار شدہ ربڑ کی عورت کو مینیجر کے کمرے میں دیکھا تو جی جان سے اس پر عاشق ہو گیا کیونکہ کمر کولے اور سینے کا تناسب وہی تھا جو مس یونیورس کے مقابلے میں اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اس ربڑ کی عورت کی جلد کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت عورت کی جلد کی طرح نرم اور بے داغ تھی نرم اور ملائم چکنی اور صاف نکھری نکھری گلابی رنگت آنکھیں بڑی بڑی اور روشن کمر پتلی سینا ابھرا ہوا گردن لامبی دائیں گال پر ایک چھوٹا سا تل ہر طرح نک سکھ سے درست اس ربڑ کی عورت میں وہ سب کچھ موجود تھا جو مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں میں کہیں کہیں ملتا ہے مگر ایک جگہ کسی عورت میں نہیں ملتا اسپرنگ اتنے اچھے اور بے آواز لگے ہوئے تھے کہ ذرا سی جمبش سے گردن کا زاویہ بدلا جا سکتا تھا اور گردن کا زاویہ بدل جانے سے آنکھوں کا زاویہ بھی بدل جاتا تھا یہ عورت ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ سکتی تھی کروٹ بدل سکتی تھی کھڑی رہ سکتی تھی جس پوز میں چاہیں اس کے ہاتھوں کے زاویہ آپ بدل سکتے تھے حسن نے بڑی احتیاط سے اسے پرکھا جانچا اور ہر طرح سے اسے مکمل پایا بیس ہزار روپے ضرور خرچ ہوئے تھے مگر گوشت پوست کی ایسی عورت دس لاکھ روپے میں بھی نہیں مل سکتی تھی حسن حد خوش ہوا فوراً ایک ڈبے میں رکھوا کر بحفاظت گھر لے گیا اپنی سوچی ہوئی اسکیم کے تحت اس نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی اور ان چھ مہینوں میں اس نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور اپنے گھر کے ضروری کام کاج میں بھی شدھ بدھ حاصل کر لی تھی اس چھ ماہ کے عرصے میں وہ اس ربڑ کی عورت کے لیے انواع و اقسام کے کپڑے خریدتا رہا اور درزی سے سلواتا رہا تھا عمدہ ساڑیاں اور ان کے تمام وہ رنگ جو اس کے پسندیدہ تھے کام دانی کے غرارے اور کڑھے ہوئے کرتے اور جھل جھل کرتے ہوئے نظر کو خیرہ کرنے والے دوپٹے اور جینز اور فراکس اور سینڈل اور سب سامان آرائش جو ایک عورت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے باہر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اس نے ایئر کنڈیشنر کھولا ڈبے میں پیک کی ہوئی ربڑ کی عورت کو نکالا اسے کرتا غرارہ پہنایا اس کے کانوں میں کرن پھول سجائے گلے میں گلو بند ہاتھوں میں کنگن سجا کر اور بال کھلے رکھ کر اس نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا دیر تک اس عورت کے عقب میں استادہ لیمپ اسٹینڈ کے زاویے درست کرتا رہا اور شیڈ گھما گھما کر دیکھتا رہا کہ کس رخ سے روشنی اس پر ٹھیک پڑتی ہے سب ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے ربڑ کی عورت کے قریب ایک تپائی پر پاندان کھول کر رکھ دیا گویا کسی اعلیٰ خاندان کی نہایت ہی سگڑ اور باسلیقہ خوبصورت لڑکی اس کے لیے پان بنانے میں مصروف ہے وہ غالیچے میں اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا یوں بہت خوبصورت لگتی ہو بہت حسین یوں پاندان پر جھکی ہوئی گلوری بناتی ہوئی اب اپنے نازک ہاتھوں سے ایک گلوری بھی عنایت کر دو اتنا کہہ کر حسن نے پاندان میں سے خود ہی ایک پان بنا لیا اور اسے کھا کر بولا سبحان اللہ کیا ملائم گلوری تھی پھر اس نے ربڑ کی عورت کی لامبی مخروتی انگلیاں چوم لیں بولا گلوری کے فن کی نزاکت کوئی تم سے سیکھے ایک اور عنایت ہو دوسری گلوری کھا کر حسن بولا میں نے تمہارا نام زہرا تجویز کیا ہے کیونکہ سچ مچ حسن و خوبی میں زہرا سے مشابہ ہو تمہاری نگاہ میں ایشیائی شرم ہے جس میں رودا کے مجسموں کی روانی ہے حسن میں اسپینی مصور گویا کی نسائی مصوری کا لوچ ہے اس لیے میں تمہارا نام زہرا رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا حسن نے مسکرا کر ربڑ کی عورت کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا شاباش مجھے معلوم تھا تمہیں یہ نام پسند آ جائے گا تم بہت سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہو میں تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں حسن نے دوسری بار اس کی انگلیوں کو چوما اور بولا اپنا بیڈ روم دیکھو گی جب ربڑ کی عورت نے کوئی جواب نہ دیا تو حسن بولا گڈ ویری گڈ حسن مسکرانے لگا تم بول نہیں سکتی یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے اس وقت اگر میری ان تین بیویوں میں کوئی بھی ہوتی تو اسی نام کے مسئلے کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی اور ممکن ہے مار پٹائی تک نوبت آ جاتی ایک آدھ گلدان ٹوٹتا سات دن تک گھر میں تناتنی رہتی مگر زہرا تم تو بے حد عمدہ سلجھی ہوئی عورت ہو تمہیں یقیناً یہ نام پسند ہے ہولے ہولے تمہیں یہ گھر بھی پسند آ جائے گا میں تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا ایک عورت کو جو کچھ چاہیے وہ سب اس گھر میں موجود ہے تم چاہتی کیا ہو کپڑے میں نے تمہارا وارڈروب کپڑوں سے بھر دیا ہے نت نئے ڈیزائن اور فیشن کے کپڑے جو تم اب میری مرضی کے مطابق پہن سکو گی سنگار میز پر چلو تمہیں دکھاؤں تمہارے میک اپ کے لیے میں نے کہاں کہاں سے سامان فراہم کیا ہے حسن نے زہرا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ روم کے اندر لے گیا اسے سنگار میز کے سامنے تپاہی پر بٹھا دیا اب وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی اس کے بال کمر تک لٹک رہے تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے اسے کنگھی دے کر اس کے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا جیسے وہ ربڑ کی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہو وہ اسے سنگار میز کے قریب بٹھا کر خود واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور وہاں سے بیڈ روم کی مدھم مدھم روشنیوں کے حالے میں بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھنے لگا جو اپنے بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھی وہ اس کا سندر سجیلا مکھڑا سنگار میز کے تینوں آئینوں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں اب وہ کھانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے ربڑ کی عورت کے ایک ہاتھ میں کانٹا تھا دوسرے میں چھری اور وہ پلیٹ پر تھوڑی سی جھکی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے سامنے حسن بیٹھا اپنی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا تم سوال کرو گی شادی سے بچنے کے لیے میں کوئی داشتہ بھی رکھ سکتا تھا تم پر اس قدر روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہارا سوال بالکل فطری ہے مگر میں داشتائیں رکھ کے دیکھ چکا ہوں وہ بیوی سے دگنی مہنگی ہوتی ہیں بیوی سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں پھر ایسی داشتہ رکھنے سے کیا فائدہ کیوں ٹھیک کہتا ہوں نا میری جان شاباش کتنی جلدی معاملے کی تہ تک پہنچ جاتی ہو تمہاری خاموش ذہانت کا اندازہ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے تم یقیناً کسی اعلیٰ ڈگری یافتہ عورت سے زیادہ عقل مند ہو تمہاری میری خوب نبھے گی یہ چوتھی شادی ہم دونوں کو یقیناً راس آئے گی وہ بہت خوش تھا اور مگن دفتر میں اب اس کا موڈ بہت ٹھیک رہتا اپنے کام میں بھی اب وہ زیادہ مستعدی اور چستی دکھانے لگا تھا ادھر اس فہم و فراست نے فرم کے کئی بگڑے کام بنا دیے فرم نے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ کر دیا گھر پر بھی وہ بہت خوش رہتا ربڑ کی عورت اس کے پسند کے کپڑے پہنتی تھی اس کی پسند کا کھانا کھاتی تھی جب وہ دفتر سے گھر آتا تو ڈرائنگ روم میں اسے صوفے پر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ملتی یا چھالیاں کترتی ہوئی یا اس کے لیے سویٹر بنتی ہوئی جس پوز میں وہ اسے چھوڑ جاتا اسی پوز میں وہ اسے واپسی پر ملتی مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی راہ تکتے ہوئے کون عورت ایسا کرتی ہے وہ ربڑ کی عورت پا کر بہت خوش ہوا تھا اس کے گھر کا سونا پن مٹ گیا تھا تمام گھریلو جھگڑے اور خدشے بھی ختم ہو گئے تھے ربڑ کی عورت ہر حالت میں دوسری عورتوں سے بہتر تھی ایک تو ایسی عورت کا رنگ روپ نہیں بگڑتا جسم کے اعضا کا تناسب نہیں بدلتا دوسری عورتوں کی طرح وہ کبھی یکلخت موٹی نہیں ہو جاتی کبھی دبلی نہیں ہوتی کبھی بیمار نہیں پڑتی کبھی کھانا نہیں کھاتی زیور نہیں مانگتی میں کے جانے کے لیے ضد نہیں کرتی شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی جہاں بٹھاؤ بیٹھی رہتی ہے جہاں کھڑا کر دو کھڑی رہتی ہے کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کرتی ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتی سو خوبیوں کی ایک خوبی تو یہی ہے حسن کا دل اس ربڑ کی عورت سے لگ گیا دھیرے دھیرے وہ اس سے بے حد مانوس ہوتا گیا اب تو وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا کچھ اپنی طرف سے کچھ اس کی طرف سے خود ہی سوال کرتا خود ہی جواب دیتا اور ہر معاملے میں اس کا اپنا ہی پلہ بھاری رہتا تھا حسن ربڑ کی خاموش عورت کو بہت چاہنے لگا اور اسے نت نئے لباس پہناتا اور روز اسے ایک نام دیتا کبھی مراٹھی نوگزی ساڑی پہناتا کبھی راجستھانی چڑیا کبھی اسپینی ڈریس کبھی عربی لباس کبھی جاپانی کیمونو تو کبھی کوئی دوسرا ڈریس جینس پہنا کے اسے دیکھتا کبھی محض بکنی پہنا کر باتھ روم کے ٹب میں ڈال دیتا وہ اس سے ہر موضوع پر گفتگو کرتا تھا دھیرے دھیرے اس کی خود کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ اب وہ گھنٹوں اس میں مصروف رہتا تھا اب وہ خود ایک باتونی عورت کی طرح گفتگو کرنے لگا تھا مگر اسے اپنے اس نئے وصف کا احساس نہیں تھا اور غالباً ہوگا بھی نہیں کبھی کبھی اگر اس کا موڈ برا ہوتا تو وہ خود ربڑ کی عورت سے لڑ پڑتا ایک رواں دوا ناک میں گنگناتے ہوئے لہجے میں شکایتوں کے دفتر کھول دیتا وہ سب کچھ اس سے کہہ دیتا جو وہ آج تک اپنی پہلی تین بیویوں سے نہیں کہہ سکا تھا زہرا مسکراہ کر اس کی طرف دیکھتی رہتی اور پلٹ کر جواب نہ دیتی اور ہولے ہولے حسن کے دل کا غبار چھٹ جاتا اور بول بول کر وہ خود ہی چپ ہو جاتا پھر خود ہی ایک طرفہ شکایت پر شرمندہ ہو کر ربڑ کی عورت کو گلے سے لگا کر اس سے معذرت چاہنے لگتا دھیرے دھیرے وہ اس اس سے قدر مانوس ہو گیا کہ ربڑ کی عورت کو وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بھی لے جانے لگا جہاں آج تک اس نے اپنی پہلی تین بیویوں میں سے کسی کو آنے کی اجازت نہ دی تھی یہ اس کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ کھانا کھا کے رات کو سونے سے چند گھنٹے پیشتر اپنے دفتر کی ضروری فائلیں دیکھا کرتا تھا اب تو زہرا اس کے ساتھ اس کمرے میں بھی جاتی تھی وہ اسے اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا دیتا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ لیتا اور پھر خود نہایت اطمینان سے دفتر کی فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو جاتا اسے احساس ہوتا کہ اس کی بیوی کا ہاتھ کندھے پر ہے وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی ہے اور وہ اس کے جسم کی خاموش قربت میں اپنے دفتر کا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اب وہ زہرا کو اپنی چوتھی بیوی سمجھنے لگا اور خوشی اور مسرت اطمینان اور سکون کا ایک رچا ہوا احساس اس کے چہرے سے جھلکنے لگا اچانک اس کی فرم نے اسے ایک ہفتے کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ایک فرنچ فرم سے چند پیٹنٹ خریدنے کی بات چیت ایک عرصے سے چل رہی تھی اور اب وہ بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی تھی اسے اس نازک موڑ سے نکال کے کامیابی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فرم نے حسن کی ذہانت اور فراست پر بھروسہ کیا تھا دو دن کے بعد حسن کو پیرس روانہ ہونا تھا پیرس جانے کے خیال سے حسن بہت خوش تھا جب وہ سوچتا کہ وہ زہرا کو ایک ہفتے کے لیے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ملال بھی ہوتا مگر پھر پیرس کی گلیوں کے مناظر اس کے کھلے ریستورانوں کی زندگی اس کے نشاد گھروں کی کیف و مستی کا عالم اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا تو ملال کا یہ احساس چند لمحوں کے لیے مٹ جاتا اور پیرس کی دلکش رنگینیاں قوس و قضا کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ایک ہفتے کے لیے وہ بھی کھل کھیلے گا جی بھر کے دادے نشاد دے گا ٹھیک ہے گھر میں ربڑ کی عورت ہے گھر کے سونے پن کو دور کرنے کے لیے مگر یہاں بھی اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اسے عارضی دوستیاں تو کرنی پڑتی ہیں ادھر ادھر جانا بھی پڑتا ہے حوث کی آگ کو بجھانے کے لیے اس لیے پیرس وہ اکیلا ہی جائے گا زہرا کو ساتھ نہیں لے جائے گا سات دن کی تو بات ہے رات کو اس نے ربڑ کی عورت سے کہا سات دن کے بعد میں پیرس سے لوٹ آؤں گا میرا جی خود وہاں نہیں لگے گا تمہارے بغیر مگر کیا کروں فرم کا معاملہ ہے جانا ہی پڑے گا ہر دم تمہاری یاد آئے گی اور ایک ایک لمحے تم کو یاد کروں گا میری جان اور تمہارے بغیر پیرس مجھے ایسا لگے گا جیسے گرداس پور یا بھیکم پور یا ایسا ہی کوئی مذہقہ خیز شہر مگر مجبوری ہے پریشان نہ ہونا میں سات دن کے بعد لوٹ آؤں گا تمہارے پاس اپنی زہرا کے پاس پیرس میں کیا رکھا ہے میرے لیے ساتوں دن سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا ایسی مصروفیت رہے گی کہ کہیں جانے کی فرصت تک نہ مل سکے گی تم بس یہ سمجھ لو کہ جیسے دفتر جاتا ہوں اور وہاں سے لوٹاؤں گا مجھ پر بھروسہ رکھو ڈارلنگ میں ایک وفادار خاوند ہوں میں اپنی زہرا کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ربڑ کی عورت اس کے ساتھ کے پلنگ پر اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی اس کے ہونٹ گو مسکرا رہے تھے مگر حسن کو ایسا لگا جیسے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اداسی کی ایک خفیف سی جھلک آ چلی ہے وہ کروٹ بدل کے سو گیا اور پیرس کے خوابوں میں کھو گیا اریا اور نیم اریا ناچتی ہوئی رقاصائیں رائن کے کنارے کلب نمبر سات کے ہنگامے اور آدھی رات کے بعد بید مجنو کی روتی ہوئی ڈالیوں تلے چھپی ڈولتی ہوئی کشتیوں میں اوس سے بھیگتے ہوئے پیار کے پیکر دو گھنٹے کے بعد جہاز جانے والا تھا کم سے کم پینتالیس منٹ پہلے اسے ہوائی اڈے پر پہنچ جانا چاہیے وہ دفتر سے سیدھا گھر آیا سامان اس نے پہلے سے باندھ کر رکھ دیا تھا جلدی جلدی اس نے گھر کے سب کواڑ اور کھڑکیاں بند کی سب کمروں کے پردے گرا دیے بجلی کے سوئچ آف کر دیے پانی کے نل بند کر دیے تجوری کو چابی لگائی الماری اور وارڈروب کو اچھی طرح سے بند کیا دو روشن دان غلطی سے کھلے رہ گئے تھے انہیں بھی بند کیا ان سب کاموں سے فارغ ہو کر حسن ربڑ کی عورت کے پاس آیا جو ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی گویا حسرت ناک نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھ رہی تھی آج حسن نے اسے بنگالی اسٹائل کی ایک ساڑی پہنائی تھی ماتھے پر بندیاں لگائی تھی پاؤں میں آلتا اور چاندی کے کمر زیب سے چاپیوں کا ایک گچھا جھول رہا تھا ربڑ کی وہ عورت شکل و صورت سے بالکل ایک بنگالن گرہستن معلوم ہوتی تھی بال کمر تک کھلے بالوں میں پھول ہاتھوں میں دینا آج اس کا نام آشا تھا ڈرائنگ روم کی سب کھڑکیاں بند کر کے حسن نے ربڑ کی عورت سے کہا آشا چلو اپنے بیڈ روم میں سات دن تم وہیں رہو گی میں بیڈ روم کو باہر سے تالا لگا کے جاؤں گا بالکل محفوظ رہو گی دن کو گورکھا پہرا دے گا رات کو چوکی دار کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے میری جان وہ ربڑ کی عورت کو اٹھا کے بیڈ روم میں لے گیا اسے پلنگ پر لٹا دیا پھر اسے لٹا کر اپنے کمرے میں گیا بندھے ہوئے سامان کو باہر ڈرائنگ روم میں لایا سامان کا اچھی طرح سے جائزہ لیا پھر ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کی طرف دیکھا جہاں پر اس نے ربڑ کی عورت کو ایک پلنگ پر لٹا دیا تھا پھر اس نے جلدی سے اپنے ضروری کاغذات دیکھے دوبارہ دیکھے پاسپورٹ ہوائی جہاز کا ٹکٹ اس کے ایک دوست کا پتہ جو گزشتہ آٹھ برس سے پیرس میں مقیم تھا اور پیرس کی نشات نگاہوں کا ماہر تھا حسن کے چہرے پر ایک رازدارانہ تبسم آیا اس نے اپنے چہرے پر کوشش کر کے سنجیدگی اور کسی قدر اداسی کے تاثرات پیدا کیے اور بیڈ روم میں آخری بار الوداع کہنے کے لیے گیا ربڑ کی عورت کا بت پلنگ پر خاموش چپ چاپ لیٹا تھا سر کے اوپر ذرا سا گھونگٹ بڑھایا تھا گھونگٹ میں سرخ بندیاں چمک رہی تھی اور سندور بھری مانگ نیم و آنکھوں کی لامبی پلکیں گلابی رخساروں پر کانپ رہی تھیں حسن کو ایسا لگا جیسے اس کا پورا چہرہ حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا ہے اس نے بڑے پیار سے ربڑ کی عورت کا رخسار تھپ تھپا کے کہا پگلی روتی کیوں ہے سات دن میں واپس آ جاؤں گا سات دن ہوتے ہی کتنے ہیں اس پلنگ پر لیٹے لیٹے تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک نیند لے لی ہے ٹھیک اچھا گڈ بائے حسن ہاتھ ہلا کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا حیرت زدہ ہو کے وہ پیچھے گھوما تو اس نے دیکھا کہ ربڑ کی عورت اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اس نے بڑی مضبوطی سے حسن کا دامن پکڑ رکھا ہے وہ بڑے کڑوے لہجے میں اسے کہہ رہی ہے کیوں جی کیا اسی واسطے مجھے گھر لائے تھے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر پیرس جاؤ اور وہاں سے کسی مردار ملی میم کو لے کر آؤ نہ نہ ایسے جانے دیا میں میں نے ربڑ کی ہوں تو کیا ہوا آخر عورت تو ہوں ایسی کچی گولیاں میں نے نہیں کھیلی ہیں صاف صاف کہہ دیتی ہوں جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ ساتھ جاؤں گی ورنہ تم کو بھی نہیں جانے دوں گی کان کھول کے سن لو ابھی سے ہاں